اور ان کے پاس وہ ہیں کہ شوہر کے سوا اور کی طرف ان کے ناؤ اٹھاتی ایک عمر کی